لا لا صلاة لمن يصيب يصيب أنفه من الأرض ما الجليل وعن سعد النبي رضي الله الله الله الله تعالى عنه أن صلى صلى عليه عليه وسلم وسلم أمر بوضع اليدين القدمين وقال رسول صلوا كما لگاتار کئی ہفتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ آپ لوگوں کے سامنے حدیث کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ہماری گفتگو رکو تک پہنچی تھی کہ رکو آدمی کو کیسے کرنا ہے اور رکو میں کیا دعائیں پڑھنی ہے یہ ساری باتیں گزشتہ خطبے میں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں لیکن قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں آمین کے تعلق سے ایک تمبی بہت ضروری ہے اور یہ ہے کہ آمین کا مسئلہ بھی میں نے صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم جب آمین کہتے تھے تو مسجد گونج اٹھتی تھی اور صحابہ کرام کے بعد کہتے تھے مسجد گونج اٹھتی تھی اور بہت ساری دلیلیں اور حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں لیکن اس میں تنبیہ یہ ہے کہ امام سے پہلے انسان کو آمین نہیں کہنا ہے امام کے بعد آمین کہنا ہے کچھ لوگ تو آمین نہیں کہتے ہیں اور جو لوگ آمین کہتے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ امام سے پہلے آمین نہ کہیں امام اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کی خدا کی جائے امام کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے امام کے بعد سلام پھیرنا امام کے بعد آپ کو رکو میں جانا ہے امام کے بعد سجدے میں جانا ہے امام اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کی خدا کی جائے گا امر امام تھا امین ہو جب امام آمین کہہ لے تب آمین کہو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب امام الادوالین کہتا ہے امام عامین نہیں کہتا مقتدی لوگ پہلے ہی اسے سے آمین کہہ دیتے ہیں غلط طریقہ ہے یہ صحیح نہیں ہے امام کے بعد آپ کو آمین کہنا چاہیے اس سے پہلے نہیں ہاں اگر امام عامن نہیں کہتا آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ عامن کہہ لیجیے لیکن اگر امام آمین کہتا ہے اور آپ کو معلوم ہے تو امام سے پہلے آمین کہنا آپ کے لیے صحیح نہیں غلط ہے امام کے بعد آپ کو امن کہنا چاہیے اللہ کے سر ہے انما جو دوں بالمتمہ بھی امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی ادا کی جائے فیضہ کب برا دوں جب اللہ اکبر کہے تب اللہ اکبر کو تم وہ سجدہ دو جب وہ سدے میں جائے اس کے بعد تم سجدے میں جاؤ اس کے آگے نہیں کر سکتے لہذا آمین بھی امام سے پہلے کہنا یہ غلط ہے امام کے بعد انسان کو آمین کہنا چاہیے رکو کا طریقہ احادیث کی روشنی میں گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا جب آپ دعا سے فارغ ہو جاتے تو سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اپنی پشت کو اٹھاتے تھے جیسا کہ بحرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سید بخاری مسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جو جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے آپ نے ان کو بھی صلی اللہ علیہ حمدہ کہنے کا حکم دیا جسے معلوم ہوتا ہے کہ صلی اللہ علیہ حمدہ کہنا واجب ہے جیسے نماز کے اندر ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے اللہ اکبر کہنا واجب ہے ایسے ہی سمی اللہ علیہ حمدہ کہنا بھی واجب ہے اللہ کے اصول نے کیا فرمایا اللہ تم الناس حتیٰ حتٰقبرا کسی آدمی کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ اکبر نہ کہے میر کا پھر رکو کرے یعنی اللہ اکبر کہہ کر کے انسان کو رکو کرنا ہے سما یقول سمی اللہ علم حمیدہ پھر وہ سمی اللہ علم حمدہ کہے کب کہے گا جب وہ رکو سے کھڑا ہوگا حتیٰ یستویہ قائمہ یہاں تک کہ رکو کے بعد برابر کھڑا ہو جائے یہ ابو کی روایت ہے جب آپ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تو کافی دیر کھڑے رہتے اور ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آتی تھی جیسا کہ صرف بحالی حدیث ہے کان اجارف ارا سہو جب آپ رکو کے بعد اپنا سر اٹھاتے استوا برابر کھڑے ہو جاتے حتیٰ یعود کل فقار مکان ہو یہاں تک کہ ہر ہڈی یا جسم کا ہر اردو اپنی جگہ پر واپس چلا آتا جیسے رکو سے پہلے قیام کی حالت میں ہوتے تھے ایسے ہی رکو کے بعد آپ جب کھڑے ہوتے تو مکمل کھڑے ہو جاتے بہت سارے لوگ ہمارے یہاں پر بہت سنگین غلطی کرتے ہیں کہ رکو کے بعد کھڑے نہیں ہوتے اپنا اثر اٹھائیں گے فوراً سجدے کے اندر چلے جائیں گے غلط طریقہ ہی ہے یہ اطمینان کے خلاف ہے نماز کے اندر اعتدال اور اطمینان یہ رکن ہے نماز کا یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے کم سے کم کھڑا ہونا اس کے لیے ضروری ہے صرف سر اٹھا لینا اور فوراً سجدے کے اندر چلے جانا یہ بات بہت غلط بات ہے ایک نمازی کو قطن ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ رکو سے اٹھتے وقت رفا دین کرتے تھے جیسا کہ حدیث ابھی آپ کے سامنے آئیں گی اور پھر کھڑے ہونے کی حالت ہی میں ربنا ولک الحمد حمد طیب المبارک کنفی اور اس طریقے سے اور بہت ساری دعائیں ہیں آپ ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے امام البائی رحمۃ اللہ علیہ نے دس دعائیں ذکر کی ہیں کہ رکوع کے بعد کھڑے ہو کر کے آپ دس دعائیں ذکر کیے ہیں امام البائی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف صلاحی نبی کے اندر کہ آپ ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے اور ولک الحمد حمد کر طیب المبارک وبار ملا سماوات ملا الارض ملا ما بین ملا ما شیط من شکل بعد اہل ثناء والمجد احق ما قال کلاب وکل لک عبد اللہم لا مانع لما عطیت ولا مغطی لما منعت ولا ينفع وزوجد من کل جد دس دعائیں ذکر کیے ہیں اور بھی دعائیں ہیں جماں امام البانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دعا کیا کرتے تھے کھڑے ہونے کے بعد مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں دعائیں آپ کو کرنا ایسا نہیں کہ آپ سجدے میں جا رہے ہیں سجدے میں جانے کی حالت میں آپ دعا پڑھ لیں ایسا نہیں ہے سجدے کی حالت میں آپ جائیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے کھڑے ہو کر کے ساری دعائیں پڑھنا ہے رکو کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے تھے کافی دیر تک کھڑے رہتے تھے اور اتنی دیر کھڑے رہتے کبھی کبھی کہ ایسا لگتا تھا سابق رام کہ آپ بھول گئے ہیں جیسا کہ بخاری مسلم کے رائے کہ آپ بھول گئے ہیں اتنی دیر تک رکو کے بعد آپ کھڑے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے وہ فرمایا کہ سم مرفا ارا اس شخص کو اس صحابی کو جو جلدی میں نماز پڑھ رہے تھے اور پھر آپ ان کو نماز کرنے کا پڑھنے کا طریقہ سکھایا تو کیا فرمایا سمرف سکا پھر اپنے سر کو اٹھاؤ حت عطدلا قائمہ یہاں تک کہ برابر اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے وہ ارفارا اثر رکوع کے بعد سر اپنا اٹھاؤ تر وفا الا مفاصلحا یہاں تک کہ ہڈیاں اپنے جوڑ کو واپس آ جائیں برابر کھڑے ہو جائیے وقال اور ہمارے بھی نے فرمایا لا تقیم و اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی مکمل جس نے یہ نہیں کیا یعنی رکو کے بعد برابر کھڑا نہیں ہوا اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی پوری اور مکمل نہیں ہوگی آپ نے کس قدر تنبیہ کی ہے لوگوں کو اعتدال کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کا کس قدر آپ نے حکم کیا اور فی الحال صلاحتِن انہیں مومنوں کے لیے کامیابی ہے جو اپنی نمازوں کے اندر خوشی اور خضو اپناتے ہیں خوشی اور خضو کے ساتھ اطمینان اعتدال کے ساتھ نماز پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے اس طریقے سے مانوی نے فرمایا لا اللہ لا صلاحی بہو بینک کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی نماز کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے اس بندے کی نماز کو نہیں دیکھتا ہے جو رکو اور سجدہ برابر نہیں کرتا ہے اپنی پشت کو برابر نہیں رکھتا ہے رکوع اور سجدے کے اندر ایسے شخص کی نماز کو اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا ہے اللہ کے یہاں اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو نماز جلد بازی کے جلد بازی میں پڑھی جائے تو نماز میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور عبادت کے لیے خلاص اور نبی کی سنت کا طریقہ اپنانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے تو رکو انسان کو طریقے سے کرنا ہے رکو کے بعد برابر انسان کو کھڑے ہونا ہے رکو سے پہلے بھی آپ رکو میں جانے سے پہلے آپ رفا دین کرتے تھے اور رکو سے سب اٹھانے کے بعد بھی دین کیا کرتے تھے اور شروع میں رفا دین کرتے تھے اور چوتھی جگہ یہ ہے کہ تیسری رکعت کھڑے ہونے کے بعد آپ دین کرتے تھے پہلی بار افاتین کرنے کی ساری حدیثیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں اب آپ کے سامنے میں ان حدیثوں کو بیان کر رہا ہوں جن میں یہ موجود ہے اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفا دین کیا کرتے تھے ابن زبیر فرماتے سے بخاری کی حدیث صحیح مسلم کی وہ کہتے ہیں کہ صلی تو خلف ابو بکر صدیق میں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی فقہ میئر صلاح تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جب نماز شروع کرتے تھے وہ ادارہ کا اور جب رکو کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے رفا دل کرتے تھے وہی ادارہ فارا سب رکو اور جب اپنے سر کو اٹھاتے تھے رکو سے تب رفا دل کرتے تھے وقال ابو بکر اور ابو بکر نے کیا فرمایا صلی تو خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے سو کے پیچھے نماز پڑھی فقان ایرفوئی ہی عزف صلاح تھا وہی رکھا وہ ادارہ آرا سما رکو تو آپ ان دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جب نماز شروع کرتے تھے جب رکو کرتے تھے اور سر اٹھاتے تھے یہ بخاری مسلم کے روایت ابن زبیر سے مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے علی رضی اللہ علیہ بداوت کی روایت ہے کہ میں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رکوع میں جانے سے قبل اور رکوع کے بعد رفع دین کرتے تھے اور دو رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے بھی آپ رفع دین کرتے تھے ابن عمر عمر فاروق کے صاحب عبداللہ رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے یہ بخاری مسلم کے روایت ہے اور بخاری مسلم کے اندر بھی موجود ہے وہ کان ابن یرم ابن عمر یرف و دالف اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ کیا کرتے تھے ایسے ہی چوتھی دلیل صحیح مسلم میں وائل بن حجر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تقبیر تحریمہ میں پہلی تقبیر میں اور رکوع میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھانے کے بعد ہاتھ اٹھایا کرتے تھے یہ مسلم بن وائل یہ وائل بن حضر رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کے اندر اور وائل بن حضر رضی اللہ عنہ یہ سن نو یا سن دس ہجری کے اندر یہ ایمان لے کر کے آئے آخری سالوں میں یہ ایمان لے کر کے آئے اور ہمارے نبی کو فات سن گیارہ ہجری میں ربی الاول کے مہینے کے اندر ہوئی اس کے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رفادین منسوخ نہیں ہوا تھا کیونکہ یہ وائل بن جو حضر اللہ عنہ ہو یہ وہ صحابی ہیں جو سن نو اور دس ہجری کے اندر جو اسلام لے کر کے آئے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فضل منسوخ نہیں ہوا کیونکہ ہمارے نبی کے بعد صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پکڑ کے لوگوں کو دکھایا ابو حمید سعدی نے اور دیگر صحابہ نے ہمارے نبی کفات کے بعد اور انہوں نے دین کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین منسوخ نہیں ہوا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز پڑھا کر دکھایا نماز کی اہمیت آپ کہ بڑے بڑے صحابہ لوگوں کو نماز پڑھ کر کے دکھاتے تھے ابو حمید شادی نے اور اس طریقے سے وائل بن حضور نے حضرت بن فاروق نے عبداللہ بن زبیر نے اور اس طریقے سے اور دیگر صحابہ عبد الرحمٰن بن افزا ایک صحابی وہ وہ صحابہ کے سامنے تابعین کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ کر کے دکھاتے تھے ہمیں بھی یہ عمل اپنے بچوں کے سامنے کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے کیا میں آپ لوگوں کو اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں کہ بھی کیسے نماز پڑھتے تھے اپنے بچوں کو ہم تعلیم دیں اپنے دوست احباب کو تعلیم دیں گھر والوں کو تعلیم دیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں اردو کا طریقہ صاحب کرام کے سامنے تعبیر کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے اردو اردو کیا کرتے تھے حسن حسین ہیں ہمارے ہماربی کرواسیں پانی منگاتے تھے اردو کرتے تھے لوگوں کو دکھاتے تھے یہ سب عبادات ہے میرے بھائی پریکٹیکل کر کے دکھانا چاہیے بہت سارے لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا ہے لہٰذا اپنے بچوں کو بیویوں کو گھر والوں کو اور پھر رشتے داروں کے سامنے نماز پڑھ کر کے انسان کو دکھانا چاہیے تعلیم دینی چاہیے کس طریقے سے نماز ہوتی ہے کیونکہ توحید کے بعد کلم شہاد کے قرار کے بعد سب سے بہترین اور سب سے جو اہم عبادت ہے دین اسلام کے اندر وہ نماز ہے اور نماز اسی ہمیں پڑھنے کا نبی نے حکم دیا ہے جیسے آپ پڑھا کرتے تھے سلو تم مسلی جس طریقے تم ہمیں نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو اس طریقے سے نماز پڑھو تو اسے کوئی ہلکے میں نہ لے اپنے لوگوں کے سامنے نماز پڑھ کر کے دکھانا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے آپ نے ممبر پر لوگوں کو نماز پڑھ کر کے دکھایا آپ کے پاس صاحب کرام نے اس عمل کو جاری رکھا اور لوگوں کے سامنے عمل کر کے دکھایا لہذا نبی کی سنت ہے صحابہ کی سنت ہے نماز کی تعلیم دینا نماز کا پڑھ کر کے طریقہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ عدر کا کام ہے ثواب کا کام ہے تو عمر رضی اللہ عنہ بھی لوگوں کو نماز پڑھ کر کے دکھایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے نماز پڑھتے تھے تو جو حدیث کے اندر آیا ہے کہ تقبیر تحریمہ کے وقت انہوں نے رفا دین کیا رکو میں جاتے وقت کیا اور رکو کے بعد رفا دین کیا اور انہوں نے دو رکعت نماز پڑھ کر کے دکھائی تھی یہ سون بہتے کی سی روایت ہے رفع دین کے جو راوی ہیں میرے بھائیوں بعض علماء نے پچاس صحابہ کے بارے میں ذکر کیا ہے پچاس صحابہ جنہوں نے لا کے سور کے رفا دین کرنے کے طریقے کو اور حدیثوں کو بیان کیا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رفا دین نہ کرتا تھا اسے کنکڑی مارتے تھے مالی بن رضی اللہ عنہ وائل بن حضر ابو حمید سعدی علی بن نبی طالب انس بن مالک جابر ابو موسا اشری ابو حریرا ابو بکر صدیق عبداللہ بن زبیر عبر فاروق اور مزید بارہ صحابہ جن کے سامنے ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ بیان کیا اور نماز پڑھ کر کے جو فارغ ہوئے تو سب نے گواہی دی کہ ہاں اللہ کے رسول علیہ وسلم ایسی نماز پڑھا کرتے تھے ابو حمید سعدی نے چار مقامات پر رفا دین کیا تھا جب لوگوں کے سامنے ہماری نبی نماز کا طریقہ بیان کیا تھا شروع میں اور رقو میں جاتے ہوئے رقو سے سر اٹھاتے ہوئے اور کسی رکعت کے لیے چار جگہ پر انہوں رفا دین کیا تھا کتنے صحابہ ہیں جن سے رفا دین کرنا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور صحابہ نے اسے لوگوں کے سامنے بیان کیا یہاں ایک نقطہ یا ایک بات یا تنبیہ میں کر دوں یہ ہے کہ رفا دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک یا کان کی لو تک اٹھانا یہ دین کا مطلب ہوتا ہے رفا دین عربی زبان میں ہاتھ اٹھانے کو کہا جاتا ہے اگر آپ نے ایسے ہاتھ اٹھا لیے بھی رفا دین ہو جائے گا لیکن مصنون نہیں ہوگا یہ سنت یہ ہے کہ کندھے تک اٹھائیے کان کی لو تک اٹھائیے رفا دین ہے ورنہ لغت کے اعتبار سے ہاتھ اٹھانے کو رفا دین کہا جاتا ہے رفا مانے اٹھانا یہ دین مانے دونوں ہاتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا لیا رفا دین ہوگی لیکن یہ مصنون نہیں ہے رفادین کیا مصنون ہے طریقہ کہ کندھے تک اٹھانا یہ یا کان کی لو تک اٹھانا یہ مصنون ہے بہت سارے لوگ ایسے اٹھا لیں گے تھوڑا سا اپنے انگلیوں کو اوپر کر دیں گے پیٹ تک اٹھا لیتے ہیں یہ رفادین شرعی اور مصنون نہیں ہے مصنون یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو آپ کندھے تک یا کان کی لو تک اٹھائیے یہ نبی کا طریقہ ہے تو یہ میرے بھائیوں حدیثیں ہیں یہ صحابہ ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رفادین کرنے کو بیان کیا ہے بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں اور طریقے سنن کی کتابوں کے اندر باقاعدہ اس حدیث کو ان حدیثوں کو صحابہ نے بیان کیا رفادین نہ کرنے کی کچھ دلائل لوگ پیش کرتے ہیں کچھ شبہات لوگوں کے پاس ہیں انہی میں سے ایک حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقبیر تحریمہ میں رفا دین کیا اس کے بعد آپ نے رفا دین نہیں کیا بلا شبہ یہ حدیث صحیح ہے اس حدیث میں کوئی کلام نہیں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا لیکن عبداللہ بن مسعود کا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شروع میں کیا اور باقی جگہوں پر نہیں کیا اس میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے نبی بھی دیگر جگہوں پر فائدے نہیں کیا کرتے تھے اسی لیے امام البانی رحمۃ اللہ عبر ٹھہراتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود بہت بڑے صحابی ہیں اور ان پر یہ سنت اللہ کے رسول کی مخفی رہ گئی جیسے اور سنتیں ان پر مخفی رہ گئی تھی جیسے وہ کیا کرتے تھے عبداللہ بن مسور رضی اللہ تعالیٰ وہ رکو کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر نہیں رکھتے تھے اپنے ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے جس کو تدبیر کہا جاتا ہے یہ شروع میں عمل تھا ہمارے نبی کا بعد میں عمل منسوخ ہو گیا میں نے اس سے پہلے بیان کے رکو کرنے کے طریقے میں کہ عبداللہ بن مسور رضی اللہ تعالیٰ نبی کے بعد بھی تدبیر کیا کرتے تھے دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھوں کے دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے گھٹنوں پر نہیں رکھتے تھے کون عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان پر یہ سنت مخفی رہ گئی کہ اللہ اللہ رسول صلی علیہ وسلم کا یہ عمل منسوخ ہو گیا آپ شروع میں کرتے تھے ایسا لیکن بعد میں آپ نے اس کو منسوخ کر دیا اور اپنے ہاتھوں گھٹنوں پر رکھنے لگے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آخر وقت تک اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر نہیں رکھتے تھے تو اس لیے سے یہ عمل ان پر مخفی رہ گیا یہ عمل بھی ان کا اللہ کے قسول کا پر مخفی ہو گیا نہیں ان کو پتہ چلا اور جن صحابہ نے بیان کیا ان صحابہ نے دیکھا مانوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے یہ وہ عمل جو صحابہ نے بیان کیا ہے وہ عمل قابل قبول قابل حجت ہے اور صرف عبداللہ بن مسعود کا یہ عمل ہے یا ان کا یہ قول ہے یا ان کی حدیث ہے باقی پچاس صحابہ میں نے بیان کیا علماء نے بیان کیا کہ پچاس صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ آپ ان تینوں مقامات پر رفادین کیا کرتے تھے اسی لیے جمہور علماء کا یہی قول ہے امام مالک کا آخری قول یہی ہے امام شافی کا ہے امام عبد رحم رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی کہ ان تینوں چاروں مقامات پر انسان کو رفع دین کرنا چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ رفع دین کے جو روایت ہیں وہ زیادہ ہیں پچاس صاحب کرام نے روایت کیا ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی صرف ایک روایت ہے اور پانچویں بات یہ میرے بھائی کہ اس بات ہمیشہ نفی پر مقدم ہوتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا ہوگا چیز ان سے مخفی ہو سکتی رہ گئی ہو اور جو بیان کرتا ہے وہ عمل وہ قابل حجت ہوتا ہے اور جس نے نہیں دیکھا اگر وہ نہیں بیان کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کی نفی کی جا رہی ہے جیسے مثال کے طور پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اور کعبے میں داخل ہوئے تو جا کر کے کعبے کے اندر انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی ایک دوسرے صاحب فضر بن عباس رضی اللہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے نبی نے نماز نہیں پڑھی کھابے کے اندر دونوں بخاری کی حدیث ہیں دونوں بخاری حدیث ہیں بلال فرماتے رضی اللہ عنہ کہ ہمارے نبی نماز پڑھی خانے کعبہ کے اندر فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نماز نہیں پڑھی دونوں صحیح بخاری کے حدیث دونوں صحیح روایت ہیں اس میں کیا تدبیر ہوگی کیسے علماء نے اس کے اوپر عمل کیا ہے جنہوں نے دیکھا وہ حجت ہے جنہوں نے دیکھا وہ حجت نہیں ہے فضر بن عباس مانوی کے ساتھ نہیں تھے بات کعبہ بلال رضی اللہ عنہ تھے بلال نے دیکھا آپ کو نماز پڑھتے ہوئے تو فضر بن عباس پر یہ چیز مخفی رہے گی انہیں نہیں معلوم پڑھا اس لیے انہوں نے باہر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تو کہا کہ مانوی نماز نہیں پڑھی جبکہ مانوی نے خانہ کعبہ کے اندر جا کر کے دو رکعت نماز پڑھی انہوں نے جو سمجھا بیان کر دیا فضر بن عباس نے اسی لیے امت نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کو قبول کیا ہے ہماری بن جا کر کے دو رکعت نماز پڑھی تو یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ صحابہ نے دیکھا انہوں نے بیان کیا اور جسے نہیں دیکھا اب مان لیجیے یہ مسجد ہے یہاں کوئی واقعہ پیش ہو گیا اور کچھ لوگ نکل گئے جو لوگ موجود وہ بیان کریں کہ بھائی یہ واقعہ ایسا ہوا اور جو پہلے چلے گئے وہ کہیں کہ نہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہم نے دیکھا وہ بھی اپنے جگہ پر سچے ہیں کیونکہ انہوں نے نہیں دیکھا ان کے جانے کے بعد واقعہ ہوا اور جو لوگ موجود تھے انہوں نے واقعہ دیکھا انہوں نے جا کر کے بیان کیا کہ واقعہ ہوا یہ لہٰذا دونوں اپنی جگہ پر سچے ہیں لہذا یہ جو عبداللہ بن مسعود عنہ کی حدیث ہے اس قطان ثابت نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے بعد میں رفاتے نہیں کیا اس لیے جن صحابہ نے بیان کیا ہے عمر عمر فاروق عمر کے صدیق عبداللہ بن زبیر ابو حرا پچاس صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے باقاعدہ مانوی سے رفادل کرنے کے طریقوں کو بیان کیا ہے اسی لیے امت نے اس عمل کو لیا ہے جیسے امت نے عبداللہ بن مسعود کے قول کو چھوڑ دیا تدبیق والا عمل کہ رکو میں دونوں ہاتھوں کو وہ اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے اس عمل کو چھوڑ دیا ہے خود امام پر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس عمل کو نہیں لیا اور کہا کہ نہیں ان کا یہ عمل نبی کی سنت کے خلاف ہے ان کا یہ قول نبی کی حدیث کے خلاف ہے اسی طریقے سے یہ حدیث بھی امت نے قبول کی ہے حالانکہ تجویز والی جو حدیث ہے وہ اتنی قوی وہ وہ جو حدیث ہے بھی پہلی وہ زیادہ کمی ہے اس کے مقابلے میں لیکن پھر بھی نبی کی سنت کے مخالفت ہونے کی وجہ سے لوگوں نے ان کے اس عمل کو چھوڑ دیا اور کہا کہ نبی کا عمل یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو منسوخ کر دیا اور آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں یہ گھٹنوں پر رکھا کرتے تھے اس لیے عبداللہ بن مسعود پر یہ عمل مخفی رہ گیا یہ سنت مخفی رہے گی انہیں معلوم نہیں پڑا کہ منسوخ ہو گیا اس لیے ان کا عمل ہمارے لیے سنت نہیں ہے وہی بات یہاں بھی ہم کہتے ہیں رفا دین کے تعلق سے بھی رفا دین کا عمل ان کے اوپر مخفی رہ گیا لہذا نبی کا عمل ہمارے لیے جو ہے مصنون ہے امت نے اسی عمل کو قبول کیا ہے اور جیسے تدبیر کے مسئلے کو رد کر دیا امت نے ایسے اس مسئلے کو بھی لوگوں نے رد کر دیا ہے تو یہ رفادین کے تعلق سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے اس کا یہ ایک اور لوگوں کے پاس دلیل سے مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ارا کمفی کم کان نہ ادنا و خیر ان سنسن اس نفی صلاح کی اللہ کے سلح فرمایا کیا ہو گیا کہ تم لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو اپنے جیسے کہ گھوڑے ہوتے ہیں جو گھوڑے سرکش گھوڑے ہوتے ہیں اپنی پوچھوں کو ہلاتے رہتے ہیں تم اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو کیوں اٹھاتے ہو یہ ہمارے بھی نے فرمایا صحیح مسلم کے حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے لیکن میرے بھائی جو حدیث ہے یہ تشود میں سلام سے پہلے سے متعلق ہے اسی صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ یہ لوگ جب سلام پھیرتے تھے تو شروع میں اسلام پھیرنے سے پہلے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے ران پر مارتے تھے اس طریقے سے یہ بھی دین ہے دین مانے ہاتھ اٹھانا تو سلام پھیرنے سے پہلے صحیح مسلم ہی کی روایت یہ صحیح مسلم نے کئی روایتیں امام مسلم نے بیان کی ہیں اور اسی روایت کے اندر بیان کیا گیا کہ سلام کے سلام پھیرنے سے پہلے تصود کے اندر وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر مارتے تھے تمہارے بھی نے فرمایا کہ کیا ہو گیا کہ تم لوگ اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے اٹھاتے ہو جیسے سرکس گھوڑے ہوتے ہیں اور اپنی دموں کو ہلاتے رہتے ہیں تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو نماز میں سکون اختیار کرو تو آپ نے تصعود کے اندر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے نہ کہ آپ نے رکھا رکو سے پہلے رکو کے بعد ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے اور ایک بات اور کہنا میں بھول گیا یہ ہے کہ اگر رفا دین کرنا منسوخ ہو گیا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے تو پھر شروع میں انسان دین کیوں کرتا ہے عیدین میں رفا دین کیوں کرتے ہیں جنازے کی نماز میں رفا دین کیوں کرتے ہیں اگر دین منسوخ ہو گیا رفا دین منسوخ نہیں ہوا میرے بھائی ہمارے نبی کے بعد صاحب کرام نے لوگوں کے سامنے بیان کیا پڑھ کر کے دکھایا کہ رفا دینے سے ہوتا ہے تو لہٰذا دین منسوخ نہیں ہوا اور یہ جو حدیث ہے مسلم کی یہ تشود میں سلام پھیرنے سے پہلے کی ہے اس لیے آپ نے دیکھا جو رافذی اور شیعہ ہیں وہ سلام پھیرنے سے پہلے آج بھی اپنے ہاتھوں کو رام پہ مارتے ہیں دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے ہم نے اپنی آنکھوں سے بارہ دیکھا کہ اسلام پھیرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو رانوں پہ مارتے ہیں لوگ شیعہ اور رافضی یہ عمل منسوخ ہو گیا ہے ہمارے بھی نے اس سے منع کیا ہے رقو میں جاتے ہوئے رقو سے پہلے آپ نے اس سے رفاظ کرنے سے نہیں منع کیا لہذا جو مسلم کی روایت میرے بھائیوں وہ تشہد میں کیا ہے وہ سلام پھیرنے سے پہلے کی حدیث ہے جیسا کہ صحیح مسلم کے الفاظ میں وضاحت اور سراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ تشود کے اندر لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے سلام پھیرنے سے پہلے تو ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا کہ تصور سے پہلے ہاتھوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے تیسرا شبہ بہت سارے آمد الناس یہ پیش کرتے ہیں کہ نہ عزب اللہ نہ عزب اللہ نہ عزب اللہ بت لے کر کے آتے تھے اسے دین کرتے تھے نہ عزب اللہ نظارے یہ بھی بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں اور میں نے ان کی کتابوں کے اندر پڑھا بھی بہت سارے لوگوں نے بیان کیا کہ نہ عزب اللہ لوگ بت لے کر کے آتے تھے سوچنے کی بات ہے میرے بھائی کہ بت لے کر کے آتے تھے پھر کے بارے میں کہا جا رہا ہے نعوذ باللہ من ظالم ان ہستیوں کے بارے میں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب بت گرانا ہی اگر مقصد ہے تو انسان پہلی بار دین کرتا ہے انسان رکو میں جاتا ہے سجدے میں جاتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے کیا بت نہیں گر جائے گا کیا اس بت گرانے کے لیے وفادین کروانا ضروری ہے اور کیا بت یہ کھلونا ہوتا تھا بچے کا نہیں بڑے بڑے بت ہوتے تھے پتھروں سے تراش کر کے بناتے تھے انسان کی شکل میں بڑے بڑے جو ہے وزری بت ہوا کرتے تھے نصب کرتے تھے اس کو کئی لوگ پکڑ کر کے بتوں کو اٹھاتے تھے چھوٹا موٹا بت نہیں ہوتا تھا ہندوستان میں رہنے والوں کو پتا ہوگا کہ جو اسٹیچو دیکھے اسٹیچو کیسے ہوتے ہیں کرن سے لا کر کے ان کو لگایا جاتا ہے وہ بت ہوا کرتے طریقے سے بت بناتے تھے یہ چھوٹا موٹا کھلونا یا ٹافی نہیں ہوتا تھا کہ بغل میں دبا لیا چھوٹا سا اور رکھ کر کے چلے آئے ایسا بت نہیں ہوتا تھا بڑے بڑے بت بناتے تھے پتھروں کو تراش کر کے بناتے تھے تو کیا اس کا لے کر کے آنا انسان کے لیے ممکن ہے کہ انسان بغل میں دبا کر کے بت لے آئے سب باتیں بے شرفا کی باتیں ہیں انسان کبھی کبھی ایسی باتیں کر دیتا ہے جو کیا نام ہے عقل سے بھی ماورہ ہوتی ہے اور انتہائی غلط اور انتہائی بےحودہ بات ہوتی ہے اس لیے انسان کو اس سے بچنا چاہیے الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کرنا باقاعدہ ثابت شدہ ہے اور یہ منسوخ نہیں ہوا ہے اور نہ ہی آپ نے کبھی رفع دین کرنے کو چھوڑا ہے بلکہ زندگی آپ رفع دین کے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے بھی رفع دے کی دین کیا اس کے بعد اللہ ابر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جاتے تھے اللہ اوپر کہتے ہوئے اور آپ نے باقاعدہ جو صحابی ہیں ان کو بھی آپ نے اسی بات کا حکم دیا کہ اللہ اوپر کہتے ہوئے تم سجدے کے اندر جاؤ مطلب یہ کہ اللہ اوپر کہنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے اور جب آپ سجدہ کرتے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے اور آپ نے باقاعدہ اسی بات کا حکم بھی دیا ہے اللہ کے سر کے حدیث ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا سجد احدکم فلا یبر کما یب رق ولیدا ولا یہ قبلہ رخ بتائیے نشید ابوداؤ کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اس طریقے سے نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنوں دونوں گھٹنوں سے پہلے رکھے اپنے دونوں ہاتھ پہلے رکھے اور اس کے بعد اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر آپ لگائیں دونوں ہاتھ آپ کے پنجے قبلہ رخ ہونے چاہیے دونوں ہاتھوں کو کندھے کے برابر بھی رکھ سکتے ہیں اور کانوں کے برابر بھی رکھ سکتے دونوں طریقہ آتا ہے اور اس کے بعد اپنے اور ناک اور پیشانی کو زمین پر آپ لگائیں اس طریقے سے انسان سجدہ کرتا ہے ناک کو زمین سے اٹھا کر کے رکھنا یہ جائز نہیں ہے ناک بھی زمین پر ملنی چاہیے آپ نے باقاعدہ حکم دیا ادا سجد تفمت کے لیے سجود جب تم سجدہ کرو تو ٹکا کر کے سجدہ کیا کرو اپنی پیشانی اور اپنے اور اپنے ناک کو زمین پر ٹکا کر کے سجدہ کیا کرو اس طریقے سے ہمارے بھی نے فرمایا یوسیب اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جس آدمی کی ناک زمین پر نہ ٹکے ما یوسیب الجلیل جس طریقے سے جلیل انسان جبیل جس طریقے سے انسان کی پیشانی زمین پر ٹکتی ہے جبیل جبیل کہتے پیشانی کو اس طریقے سے انہیں بعض اللہ عنہ کی حدیث ہے اللہ کے فہو ماں ضیََا طیب الگ جو اپنی ناک کو اپنی زمین اپنی پیشانی کے ساتھ زمین پر نہیں ملائے گا سجدہ جب وہ سجدہ کرے اور نہ ملائے لم اس آدمی کی نماز کافی نہیں ہوگی ایسے عبداللہ بن عباس ہمارے بھی نے فرمایا دعا انفق علی نا اپنی ناک کو بھی زمین پر رکھو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ سجدہ کرے بہت سارے لوگ ناک زمین سے اٹھا کر کے رکھتے ہیں نہیں ناک کو بھی زمین پر آپ کو ٹکا کر کے لگانا ہمارے بھی کا حکم ہے کہ ہمیں ساتھ آزا پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا سات آزا کون ہیں آپ کے دونوں پاؤں کے پنجے زمین پر ہونے چاہیے قبلہ رخ ہونے چاہیے اور مصنون یہ ہے کہ آپ کے دونوں پاؤں کی ایڑیاں ملی ہوئی ہوں جیسا کہ ہنستے عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سر کو سجدے میں دیکھا راسن اقبئی ہے آپ کی دونوں ایڑیاں ملی ہوئی تھیں دونوں ایڑیاں ملی ہونی چاہیے آپ کے دونوں پاؤں کے پنجے ملے ہوئے ہوں دونوں پاؤں کے پنجے قبلہ رخ ہوں یہ مصنون طریقہ ہے بے مستقبل بے اطراف عصب یہ قبلہ اپنے انگلیوں کے کناروں سے قبلے کا استقبال کرتے ہوئے اپنے آپ کو سجا کرتے ہوئے دیکھا بہت سارے لوگ پاؤں اٹھا کر کے رکھتے ہیں ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھ لیتے پاؤں کو زمین میں رکھ زمین سے اٹھا کر کے رکھتے ہیں یہ بالکل طریقہ غلط ہے کیا صحیح طریقہ ہے کہ آپ کے دونوں پاؤں زمین پنجے زمین پر ہونے چاہیے دو ہو گئے آپ کے دونوں گھٹنے چار ہو گئے آپ کے دونوں ہاتھ کے پنجے چھ ہو گئے اور آپ کی پیشانی اور ناک دونوں کو ایک شمار کیا گیا یہ سات اعضا پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس طریقے سجدہ کریں اور جب آپ سجدہ کریں تو اپنے بازو کو زمین پر نہ پھیلائیں اپنے ہاتھوں کو کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اسی اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں زمین پر جیسے کتا اور شیر رکھتا بیٹھتے وقت ہمارے بھی نے اسے منع فرمایا ہے انس مالک کی روایت ہے اللہ فرماتے ہیں اے تدل الف سجود سجدے کے اندر اعتدار سے کام لو ولا حدکم ذرا آئی القلب جس طریقے سے کتا اپنے بازو کو بچھاتا زمین پر اور یہ اس کا حصہ زمین پر ہوتا ہے اس طریقے سے مت رکھو بخاری کے حدیث ہے ایسے ایک دوسرے بات کے اندر بخاری کی روایت ہے کہ لا افترش عہد کم ذرا آئی ہے افتراش القلب کہ آدمی اپنے دونوں بازو کو زمین پر کتے کے طریقے سے نہ بچھائے بلکہ اپنے ہاتھ کی ہتھی جو کوہنی ہے اس کو انسان اوپر رکھے اٹھا کر کے رکھے ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اس طریقے سے اللہ کے فرمایا اجا سجد تھا جب تم سجدہ کرو فضا کا فیق و رفا مر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور اپنی کوہنیوں کو اٹھا کر کے رکھو اور جب آپ سجدہ کرتے تھے تو آپ نے دونوں کوہنیوں کو ہاتھوں کے سلیقے سے اٹھا کر کے رکھتے تھے کہ بکری کا بچہ اگر گزرنا چاہتا تو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سے بکری کا بچہ گزر جاتا تھا یہ باقاعدہ بخاری کی حدیث مسلم کی حدیث ہے ان ان تحت مرت کہ اگر بکری کا بچہ گزرنا چاہتا گزر جاتا تھا اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے رکھتے تھے پاؤں کو اپنے ہاتھوں کو پیٹ سے یا ران سے ملا کر کے نہیں رکھتے تھے بہت سارے لوگ ایسی سجدہ کرتے ہیں یا عورتیں سجدہ کرتی میرے بھائی سجدہ کرنا غلط ہے نبی کا طریقہ سب کے لیے ہے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے بھی یہ طریقہ ہے کہ جب انسان سجدہ کرے اپنے ہاتھوں کو پیٹ سے نہ ملائے اپنی رانوں سے نہ ملائے اپنے ہاتھوں کو دور رکھے اپنے ہاتھوں کو دور رکھے اور اپنے بغل اور اس طریقے سے پیڑ سے ملا کر کے نہ رکھے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ بکری کا بچہ بھی اگر گزرنا چاہتا گزر سکتا تھا اس طریقے سے آپ کرتے تھے اور سجدے میں جدال رکن ہے اور سجدے میں انسان جا کر کے دعائیں پڑھے جو نبی اس دعائیں ثابت ہیں امام البانی رحمۃ اللہ نے بارہ دعائیں ذکر کی ہیں سجدے کے اندر سبحان نبی العلیٰ صبح القدس رب القصب کے سبحان اللہ فلی اس طریقے سے بہت ساری دعائیں ہیں جو انسان سجدے کے اندر کر سکتا ہے اور سجدہ بہت عظیم عبادت ہے انسان سجدے میں جب ہوتا ہے سب زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے سجدے کے نشانات سے معاع نبی قیامت کے دن اپنی کو پہچانیں گے جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ پیشانی پر سجدہ کرنے جو نشانات ہوں گے اس سجدے کے نشانات سے ہمارے نبی کی امت کو قیامت کے دن پہچانیں گے اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان کے سارے جسم کو آگ جلا سکتی ہے لیکن پیشانی جہاں انسان سجدہ کرتا ہے اس کو پیش آگ نہیں جلا سکتی ہے اور اس سے ذریعے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کو پہچانیں گے اور جو بھی سجدہ کرنے والا ہوگا اور اس نے شرک نہیں کیا ہوگا اللہ کے رسول علیہ وسلم ایسے سارے لوگوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے اللہ حکام سفارش کریں گے تو سجدہ کیسے کرنا بتایا سجدے کے اندر جو دعائیں آتی ہیں ان دعاؤں کو بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے خطبے میں ہم کوشش کریں گے کہ جو باقی طریقہ رہ گیا ہے ان تمام طریقے پر آپ کے سامنے باتیں کر کے اس موضوع کو ختم کریں اور کسی اور موضوع کو آپ کے سامنے بیان کریں اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ہر غلامین ہمیں اپنے نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے اللہ ابران ہمارے نمازوں کے اندر خوشی و خدو پیدا فرمائے اعتدال اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے بارک اللہ علیہ فرقان